بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتی ہیں کہ سفرہ ہو یا قدرہ ہو ان میں سے کوئی بھی رنگ ہو تو ہم اس کو لا دما سمجھتے تھے دم سمرد ہے اس کو کہ اگر پیلے رنگ کا مادہ خارج ہوا ہے یا گدلے رنگ کا مادہ خارج ہوا ہے تو ہم اس کو حیض میں شمار نہیں کرتی تھی تو یہ ویسے ہی ہے پیچھے گزرا ہے کہ اس کا رنگ جو ہے وہ یا تو کالا ہوتا ہے جو تمیز کرتے ہیں رنگوں سے یا سرخ ہوتے ہیں سرخ اور یا کالا تو جب جو حضرات رنگوں سے تمیز کرتے ہیں ان کے یہاں کالا اور سرخ تو حیض کا خون ہے اس کے علاوہ باقی خون حیض کا نہیں اور یہاں پر جو امام نسائی نے ترجمہ قائم کیا ہے بظاہر یہی ان کا مسئلہ ہے کہ سفرا اور قدرا یہ حیض میں شمار نہیں اصل میں اس میں دو مذہب ہیں دو مسلک ہیں ایک جمہور کا مسلک ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ سفرا اللہ شہ اور یہ کہتے ہیں یہ اس وقت جب کہ عورت اپنے ایام سے فارغ ہو جائے توہر کے دوران اگر سفرا اور قدرہ آتا ہے تو وہ حیض شمار نہیں ہوگا بلکہ وہ استحاظ ہوگا سمجھے نا وہ یہ کہتے ہیں لیکن بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مطلقاً سفرا اور قدرہ جو ہے اس کو وہ حیض شمار کرتے ہیں بہت کم لوگ تو ان کے لیے یہاں ذرا مشکل ہوگی اس کو اللہ مسیدی نے فرمایا کہ حاضہ مشکل جو حضرات اس کو حیض کا رنگ شمار کرتے ہیں ان کے لیے یہاں پر کیا ہوگی مشکل ہوگی جی بھائی قل هو أذن فاعتزل النساء في الآية وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن سلمة عن ثابت رضي الله عنه وعنهم عن أنس رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوهن ولا يشاركوهن ولا يجامعوهن في ولا یجام ہن فل بیوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گھروں میں جمع نہیں کرتے تھے بلکہ ان کے ساتھ اکٹھے نہیں رہتے تھے بیوت میں یہ مسلک ہے امام احمد ابن حنبل کا اور حضرت امام محمد کا اس کو آپ کے محشی یہ لکھتے ہیں کہ یہ مذہب جو ہے یہ اقوا ہے بنسبت جمہور کے مذہب کی وہ تو آپ کو معلوم ہے نا اظہار باندھ لے اور اظہار کے اوپر جو ہے وہ مباشرت کر سکتے ہیں وہ جمہور کا مسلک ہے یہ فرماتے ہیں کہ جمہور کا مسلک جو ہے وہ احوت ہے اور یہ اقوا ہے فرق سمجھے نہیں یہ اقوا ہے اور وہ مذہب جو ہے وہ احوت ہے دونوں میں فرق سمجھے نہیں یہ اقوا ہے قوی دلائل ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا کہ یس نو بہن کل شہ ما خلل جما جمع کے علاوہ باقی سب کچھ کر سکتے ہو فقالت یہود ما یاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیم من امرنا اللہ خالفنا ہر معاملے میں ہماری مخالفت ہر معاملے میں مخالفت فرماتے ہیں فقام اسید ابن حزیر و عباد ابن بشر فاخبرہ وہاں پر حضرت اسید ابن حزیر جن کا پیچھے نام گرامی آیا ہے وہ جنہوں نے مبارک دی تھی حضرت عائشہ کو کہ یہ پہلی برکت نہیں ہے اے ابو بکر کے خاندان بلکہ اللہ نے آپ لوگوں کے ساتھ بہت سی برکات وابستہ فرما رہی ہے اسید ابن حضیر یہ انصاری انصاری صحابی ہیں اور تقریباً بیس یا اکیس ہجری میں انہوں نے انتقال فرمایا ہے تو وہ اسید ابن حضیر وہاں بیٹھے تھے ووٹ کھڑی اور عباد ابن بھی شف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آ کر خبر دی کہ یہود یہ کہتے ہیں کالا انجام اوہن فل محیض کہا کہ اب ایک بات رہ گئی صرف باقی سب چیزوں میں ہم نے مخالفت کی اب اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ہم ان کے ساتھ حیض میں جمع بھی کر لیں تاکہ پورے کا پورا ان کے ساتھ کیا ہو جائے گا مخالفت ہو جائے گا سمجھیے نا اس کو کہتے ہیں قیاس کہ باقی چیزوں پر اس کو بھی قیاس کیا اور ہم جو ہے ان کے ساتھ بس ایک ہی چیز باقی رہ گئی ہے اس چیز کو بھی ہم اختیار کر لیں یہ حضور سے بطور مشورہ کے کہا فتمہ ارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور متغیر متغیر ہو ہو گیا گیا تما اور بہت زیادہ تغیر ہونا حتیٰ زننا ان غضب ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ حضور ہم پر غزب گئے کہ بات آپ نے کہی فقامہ بس چپکے سے یہ اٹھے فس تقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیت لبن حضور کے پاس ایک ہدیہ لبن آیا فبا صفی ان دونوں کے پیچھے آدمی بھیجا کہ ان کو بلا لا یہ دونوں جو چلے گئے ہیں ان کو کیا کرو بلا لو فردہ ہما ان کو لوٹایا فسقا ہما ان دونوں کو یہ دودھ پلا دی کیا کیا دونوں کو دودھ پلایا پایا انہ لم یغزب البا یہ بات اب معلوم ہوئی کہ حضور کو ان کے اوپر غصہ غزب نہیں تھا آپ کا چہرہ انور تو ہو گیا متغیر ہو گیا لیکن غصہ نہیں تھا اس لیے کہ اگر غصہ ہوتا تو ان کو آدمی بھیج کے واپس بلاتے اور پھر ان کو دودھ پیش نہ فرماتے تو معلوم ہوا کہ غصہ نہیں تھا جی بھائی فقالت اليهود ما يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من امرنا الا خالفنا فقام اسيد بن حضير وعباد بن فاخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في المحيط رسول الله صلى الله عليه وسلم شديدا حتى ظننا انه قد غضب فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه لبن فبعث في اثاره في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف فعرف أنه لم يغضب عليهما جي. جی. ذكر ما يجب على من أدى حليلته في حال حيثها مع علمه بنهي الله تعالى نهي معلوم هنا كي بوجود اگر کوئی اپنی بیوی سے جمع کر لے تو اس پر کیا جرمانہ ہے پیچھے آپ نے حدیث پڑھی ہے ایک دینار یا آدھا دینار پھر یہ عن النبي رضي الله عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو نصف دينار أو بنصف دينار دي مضاجعة الحائض في ثياب حيضتها وبه قال أخبرنا عبيد عبيد الله بن سعيد قال أخبرنا معاذ بن هشام حا وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي حا وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد وهو الحارثي قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني ابو سلمه أن رضي الله عنه وعنه ان زينب بنت ابي سلمه حدثته ان ام سلمه حدثتها قالت بينما انا مضطجعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التفت فانسللت فاخذت ثياب حيضتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا فزت قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميله خميله اصل میں کہتے ہیں اس چادر کو جو روئے دار ہو روئے دار ریشم کو بھی مخمل کہتے ہیں آپ نے سنا ہے نا مخمل کہتے ہیں اس کا اس کے اوپر روئے ہوتی ہے روئے دار پھر بعد میں مطلق اس کو چادر کو کہتے ہیں تو یہاں پر مطلق چادر بولا تھا کا نے کیا ہے چادر ہم ایک ہی چادر میں تھے تو حضور نے بلایا اسی چادر میں جو ہے میں لیٹ گئی وفظ لفظ عبید اللہ ابن سعید عبید اللہ ابن سعید کے الفاظ ہیں چونکہ درمیان میں ہا آیا ہے تو دو راوی ہیں کہا کہ ان میں سے یہ راوی ان کے الفاظ ہیں ہو سکتا ہے کہ دوسرے راوی کے کوئی الفاظ بدلے ہوئی ہوں یہاں ایک بات سمجھ لے بھائی یہاں یہ فرمایا اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا معاذ بن ہشام قال حدثني ابی پھر یہ کہا کہ وہ اخبرنا اسماعیل ابن مسعود تو یہ اخبرنا اخبر ناظبن شام اور اور وہ اخبرنا اسحاق ابن و ابراہیم یہ اسحاق ابن ابراہیم کے استاد اور معاذ ابن ہشام کے استاد یہ معاذ ابن ہشام اسحاق ابن ابراہیم اور عبید اللہ ابن سعید عبید اللہ ابن سعید کے استاد ہیں معاذ ابن اشام ہے نہیں اور اسحاق ابن ابراہیم کے بھی استاد کون ہیں معاذ ابن اشام تو پیچھے جو انہوں نے ذکر فرمائی ہے حدیث اس میں اس طریقے سے ہے کہ اخبرنا عبید اللہ ابن سعید و اسحاق ابن ابراہیم قالا حدثنا معاذ ابن احشام فرماتے ہیں کہ طریقہ صحیح وہی تھا اور یہاں پر تحویل کے لگانے کی ضرورت ہے قال سمعت فراس يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت في شعار الواحد وأنا في في شعار الواحد میں نے بتایا کہ شعار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے ساتھ لگا ہوا ہم ایک ہی کپڑے میں دونوں آرام فرما رہے تھے جی بھائی لم یا دو یا دو اور یہ آپ نے کوئی چیز اگر آپ کو کپڑے میں لگ جاتی تو آپ صرف اسی جگہ کو دھوتے اس جگہ سے آگے تجاوز نہ کرتے علم ہو نہیں ہے کہ پھر اعادہ نہ فرماتے بلکہ یہ تجاوز نہ فرماتے جی الله الله الله الله الله صلى صلى عليه عليه وسلم وسلم يأمر إحدانا إحدانا إذا إذا كانت كانت حائضا أن أن تشد إزارها ثم ثم يباشرها يباشرها جی. جي. وبه قال قال أخبرنا أخبرنا إسحاق بن إبراهيم إبراهيم جرير عن عن عن عن عن منصور الأسود عائشة رضي عنها وعنه قالت حاضت أمرها رسول تتزر ان انتظرا اظہار پہن لے پھر اس کے ساتھ آپ مباشرت فرماتے تھے ان تمام حضور کی جو فعلی روایات ہیں ان میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ناپ سے لے کر گھٹنے تک اس کے ساتھ مباشرت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے لیکن آپ کے قولی روایت سے معلوم ہوا پیچھے جو گزری ہے کہ سوائے جمع کے سب کچھ کر سکتا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کپڑے کے نیچے بھی سوائے فرج کے وہ استعمال کر سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جب آدمی وہ کسی چراگاہ کے قریب اپنے جانور چراتا ہے تو ہر وقت خطرہ لگا رہتا جی بھائی دیکھو جو میں ابن عمیر کہتے ہیں کہ میں میری والدہ اور میری خالہ ہم تینوں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئی تو ماں بھی ساتھ ہے اور ساتھ خالہ بھی ہے تو گویا کہ تین شاگرد ہیں اور حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معلمہ ہے ہم حاضر ہوئی فصا اللہ ان دونوں نے سوال کیا صدیقہ سے کیف کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضت احدا کنہ قالت کان یا مرنا حاضت ان مرنازت بے ازا ان انتظرا دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے کہ ہم واسع قسم کی اظہار زیب تن کر لیں سم تزم صد رہا و صد سمجھ گئے نا جی بھائی حبيب المولى یہ بدھیا اور لیس ان کو کہا کرتے تھے کہ ان کا نام بدیہ نہیں ہے بلکہ ندبہ ہے جی تحت بھی وہ خاتون اس اظہار کو اپنی کمر پر باندھ لیتی تھی پیچھے محتاج زن بھی گزرا ہے کہ اس حالت میں کہ وہ خاتون چادر کو یا اظہار کو اپنی کمر پر باندھ لیتی تھی جی باب محتاج حائد و قال أخبرنا يزيد بن المقدام بن شريح بن هاني عن أبيه عن شريح رضي الله عنه وعنهم أنه سأل عائشة رضي الله عنها هل تأكل المرأة مع یہ شریح کے ساتھ آپ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا ہے اور ویسے دل چاہتا ہے کہ جتنے راوی ہیں سب کے ساتھ کہا جائے لیکن عرف یہ ہے کہ صحابی کے ساتھ کہیں ہاں۔ ویسے یہ شرح یہ قاضی شرح ہے حضرت علی مرتضیٰ اپنا کیس لے کے ان کے پاس گئے تھے اپنا دعویٰ لے کے گئے تھے کہ یہ ڈھال ہے یا تلوار ہے یہ میری ہے اور حضرت شریح نے کہا گواہ تو گواہ دو لائے ایک غلام اور ایک بیٹا حسن یا حسین رضی اللہ تعالیٰ تو قاضی شریح نے دعویٰ رد کر دیا کہا جہاں تک تعلق ہے غلام کا یہ آزاد کردہ ہے اس کا تو گواہی معتبر ہے یہ آپ کے بیٹے ہیں اس کی گواہی آپ کے حق میں معتبر نہیں چنانچہ حضرت علی یہاں سے گزرے پیچھے پیچھے یہودی تھا اور اسی وقت مسلمان ہو گیا کہ اسلام میں اسلام میں اللہ نے کتنا انصاف رکھا ہے کہ بادشاہ وقت ہے جو وقت کا حکمران ہے اس کے خلاف فیصلہ ہوا اور اس فیصلے کو اس نے سر آنکھوں پہ رکھا حالانکہ یقیناً یہ تلوار یا ڈھالی یہ نہیں تھی تو یہ دیکھ کر مسلمان جی بھائی هل تأكل المرأة مع زوجها وهي قالت نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوني فآكل معه وأنا كان يأخذ العرق فيقسم علي فيه فأعترق منه ثم أضعه فيأخذ فيتعرف منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من العرق ويدعو ويدعو بالشراب فيقسم علي فيه من قبل أن يشرب من قبل أن يشرب منه فآخذه فأشرب منه ثم أضعه فيأخذه فيشرب منه ويضع فمه حيث وضعت فمي من القدح من القدح शाबाश तो ये पूरी हदीस गुजर चुकी ارتفاع الفضل الحائط وبه قال اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عن مسعر عن المقدام بن شريح عن ابيه رضي الله عنه وعنهم قال سمعت سمعت عائشه رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يناولني يناولني الاناء فاشرب منه وانا حال ثم اعطيه فيتحرى موضع فمي مواضع فمي فيضع فيضعه عليه فيه فيضع على فيه وبه قال اخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعر مسعر بن سفيان یہ فرمایا کہ ایک امرا نے صدیقہ عائشہ سے یہ سوال کیا کہ کیا حائضہ نماز کو قضا کر سکتی ہے تو حالانکہ یہ ہے کہ روزے کی تو قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں یہ سوال اس نے پوچھا اور سوال چونکہ بالکل واضح تھا واضح سوال ہونے کی وجہ سے حضرت صدیقہ عائشہ کو بھی ذرا تعجب سا ہوا واضح یہ ہے اور معمول یہ ہے کہ نماز تو قضا نہیں کی جاتی اور روزہ قضا کیا جاتا ہے اور یہ معمول ہے اور تمام خواتین ایسا ہی کرتی ہیں اب اس نے انوکھا سا سوال کیا کہ کیا بات ہے اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ روزے کی تو قضا ہے لیکن نماز کی قضا نہیں ہے یہ تھی بات اس کے ذہن میں تو حضرت صدیقہ ٹھٹکی فرمایا کہ کیا تو حروری ہے یہ حرورا ایک جگہ تھی کوفہ کے قریب اور یہاں پر خارجی خارجیوں کی پیداوار وہیں کی تھی وہاں پر خارجی رہتے تھے اور وہ تھے آپ کو تو معلوم ہے کہ ان کے مسئلہ کیا ہے اور وہ خاص طور پر حیض کے مسئلے میں بہت متشدد تھے بہت عورت کے اوپر بہت زیادہ وزن رکھنا چاہتے تھے تو یہ بھی ایک قسم کا وہ وزن رکھنا چاہتی تھی کہ جس طریقے سے روزے کی قضاء ہے ایسے یہ بیچاری نماز کی بھی کیا کرے قضا کرے تو یہ چونکہ تو فرمایا کہ کیا تو حروری تو نہیں ہے تو پھر فرمایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی فرماتے دیکھا ہے حضور نے ایسے ہی فرمایا ہے اور ایسے ہی حضور کے سامنے کا عمل ہے اور ہم تو سنی مسلمان ہیں <laughs> سن کر سن کر ہم وہ عمل کرنے والے ہیں اور ایسی ویسی بات قیاس ویاس کے پیچھے ہم پڑھنے والے نہیں سمجھے نا حضرت صدیق کا عائشہ نے فرمایا جی بھائی وفي قال أخبرنا قتيبة عن عبيد عن عبيدة عن الأعمش حاء وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد رضي الله تعالى عنهما وعنه قال قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد فقلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك في يدك قال إسحاق أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد مثله جي.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 منصور عن عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذني إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وفي قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا تفسيره عن عارض وفي قال اخبرنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت كنت ارجل راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض باب شهود الحيض والعينين ودعوة المسلمين وفي قال حيض جو ہے وہ حائز کی جمع ہے حائزہ کی جمع نہیں ہے حائز کی اور آپ کو معلوم کہ حائز جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے ہو نہیں ہوتا اللہ شازم و نادر چلیے بے ابا اصل میں بے ابی ہے کہ یہ فرمایا کہ قالت نام بے ابا میرا باپ آپ پر قربان ہو یہ جب حضور کا نام آتا تھا تو یہ لفظ ان کی زبان پر چڑھا ہوا تھا جس کو کہتے ہیں تقی کلا بے ابا ہاں میرے باپ ان پر قربان ہو لتا خرج الواطق اواطق آتقاء کی جمع ہے وہ کہتے ہیں دوشی کو ویسے آزاد عورت اور یہ وہ جو کہ بالغ ہو گئی ہو یا قریب البلوغ ہو اور آزاد عورت ہو اس کو کہتے ہیں جس کا ترجمہ اردو میں دوشیزہ کے ساتھ کرتے ہیں دوشیزہ بھی نکلیں دوشیزہ بھی نکلیں اور الخدور اور پردے والی خواتین بھی نکلیں یعنی عیدگاہ میں نکلیں والحیز اور حائزہ عورتیں بھی نکلیں فیشت الخیرہ وہ نیک دعا میں حاضر ہو وہاں دعا ہوتی ہے مسلمان مجتمع ہوتے ہیں جمع ہوتے ہیں وہاں حاضر ہو وداوۃ المسلمین مسلمانوں کی اجتماعی دعا میں وطاۃ تازل الحیز و المسلح اور حیز جو ہیں وہ نماز کے وقت الگ ہو جائیں یعنی خطبہ سن لیں دعا میں بھی شریک ہو جائے جب نماز کا وقت ہو تو وہاں سے ہٹ جائے اس لیے کہ نماز ان کو پڑھنی نہیں ہے یہ بھائی اس وقت تھا کہ جب کہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور منقسر سواد قومی اس وقت جو ہے تقسیر سواد مقصود تھا اس وقت خواتین بھی نکلا کرتی تھیں ان خواتین کو بھی دعوت تھی اب خواتین کو دعوت نہیں ہے لیکن اگر زبردستی کریں حرامین شریفین میں تو ان کے ہاتھ کو بھی کوئی روک نہیں سکتا ایسا ہی ہوتا ہے نہیں ہوتا حرمین شریف میں لیکن یہ عام مساجد میں عورتیں جو ہیں وہ حاضر نہیں ہوتی جی بھائی ایسے ہے کہ جب خواتین جاتی ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے اگر وہ اپنی اس جگہ پر جہاں وہ رہتی ہیں نماز پڑھیں تو ثواب زیادہ ہے لیکن ان کو روکنا انسان کی بس کی بات نہیں ہوتی وہ کہتی ہیں کہ بھئی ہم اتنی عمر میں پہلی دفعہ تو آئے اور آپ ہمیں حرم جانے نہیں تھے البتہ یہ ہے کہ طواف کے لیے ساتھ لے جائے آدمی اور صلاح و سلام کے لیے بھی لے جائے باقی نماز اگر وہ پڑھیں گی اپنے ٹھکانے پہ تو اس میں ثواب ان کے لیے زیادہ ہے لیکن عورتیں جو ہیں وہ ماننے والی نہیں ہیں اور ان کو منع کرنے کا بھی حکم نہیں اگر وہ اصرار کریں تو ان کو منع بھی نہیں کر سکتے جی بھائی جی بھائی میدان میں ہوتی یعنی نماز میں شریک نہیں ہوں گی یہ مطلب پیچھے ہٹ جائیں یہ اس وقت ہے جبکہ ہوتی تھی اب تو ختم یعنی یہ اب سعودیہ میں ہوتی ہے ہاں میں ہوتی ہے وہ میدان میں ہوتی ہے میدان مسجد تو نہیں ہے نا یہ مسجد ہے تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ عورتیں نماز سے ہٹ دیں دعا میں شریک ہوں جب دعا ہوگی تو اس وقت شریک ہوں اور یہ بھی یہ بتایا جا رہا ہے یہ اس وقت تھا جبکہ مسلمانوں کی تعداد کم تھی تاکہ تقسیر سوات اب تو جو ہے وہ خاص طور پر حرمین میں تعداد اتنی ہوتی ہے کہ یہ بیچارے مکہ کے لوگ اپنے گھروں میں معصور ہو جاتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا جی بھائی اب ایسا نہ آپ نے جو سنا پڑھا ہے سنا کی ہے کوئی وجہ ہے لا اللہ جو ہے یہ فعل مظاہرے کو نصب دیتا ہے غالباً لیکن اگر نصب دیتا ہے اس کے ساتھ ہار لگی ہوئی ہے شابش ٹھیک ہے یہ چونکہ طواف زیارت کر چکی تھی تو عورتوں کے لیے اگر وہ طواف زیارت کر چکی ہوں طواف ودا رہ جائے تو اس طواف ودا کو الوداع کہہ کے جا سکتی وہ بغیر طواف ودا کے جا سکتی یہ ان کے لیے گنجائش ورنہ خواتین کے لیے کوشش یہ کی جاتی ہے سیٹ ویٹ کرانے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ طواف زیارت ہی ان کا رہ جائے تو طواف زیارت کا کرنا تو ضروری ہے اس کے لیے پھر مؤخر وغیرہ کر لیتے ہیں یا کچھ کرتے ہوں گے لیکن اگر طواف زیارت ہو گیا ہے اور پیچھے طواف ودا باقی ہے تو عورت آئزہ ہو جائے تو چھوڑ سکتی ہے ورنہ وہ واجب ہے ورنہ اس کا کرنا کیا ہے واجب اور طواف وہ طواف ہوتا ہے جو اس کا بالکل آخری طواف ہو اگر کسی نے ودا کی نیت سے طواف کر بھی لیا پھر پیچھے ایک اور طواف کیا تو یہ طواف نہیں ہوگا وہ طواف ودا جو آخری طواف ہے جی بھائی أبيه عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وعنهم في حديث أسماء بن في حديث أسماء بنت عبد العزيز حين نفست بذي الحبيبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر مرها أن تغتسل وتحل إيه. باب الصلاة على النفساء وفي قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن عبد الوارث عن قال حدثنا حسين يعني المعلم عن عن ابن يعني المعلم عن ابن بريدة رضي الله تعالى عنه عنه عن سمرة رضي الله تعالى عنها قال رضي الله تعالى عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أم الكعبة ماتت في نفاسها فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في وسطها تو یہاں جو ہے عورت نفاس والی تھی اب دیکھیے کہ نفاس والی عورت ہے تو اس کو غسل میت تو دے دیا جاتا ہے اور رہا یہ کہ وہ ناپاک ہے وہ نجاست حکمیہ تعبودیہ ہے نجاست حکمیہ تعبدیہ ہے اس کی وہ مکلف نہیں اس کی وہ مکلف نہیں اس لیے وہ معاف ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجودی کے نفاس والی خاتون تھی آپ نے اس کی نماز جنازہ ادا فرمائی جی بھائی باب دم الحي يصيب الثوب وفي قال اخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن فاطمه بنت المنذر رضي الله تعالى عنها وعنهم عن اسماء بنت ابي بكر فكانت تكون في حجرها ان امراه استفتت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب فقال حتيه وقصيه وانضحيه حتيه ہے دو وقر اسی ہے د سے ناخن سے نوش دو پانی لگا کے ون ذہی ہے پانی اوپر بہا دو جی بھائی آپ نے حدادے کو کسرہ کیوں لگا دیا آپ نے دا کیوں بنا دیا اس کو ایک رہ گیا حد دادو چلو یہ ٹھیک ہے ہاں چلو اگر حیض ہونے کے بعد غسل بھی تو ضروری ہے Tinarumus kira tanya meminimalmu di dalam. Tak terikna hidup lebih aneh bisa diterima indah ini. Bisa dimutus ini nah ya iman di hari lupa jadi Abi Abdullah Nani apa dan dicuai bin Yari ya nyebas Nasai Tapi Allah Allah ta'ala diolubihi wa khayat wa الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتصف أحدكم في الماء الدائم وهو جيد ہاں تو یہ ہے کہ پانی ہو جائے گا مستعمل اور پانی اگر قلیل ہوگا تو وہ ناپاک ہو جائے گا اس میں امام ابو حنیفہ رحم اللہ کا مسلک ثابت ہوتا ہے جی بھائی به قال اخبرنا محمد بن حارث قال حدثنا حبان قال حدثنا عبد الله عن معمر عن امام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن الرجل في الماء الدائم ثم يغتسل منه او يتوضا. وبه قال اخبرنا عن احمد بن عن احمد بن صالح البغدادي قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثني ابن عجلان عن ابي الزناد عن حاج عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الدائم ثم يغتسل فيه من الجنابه. شعبي. وبه قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد عن سفيان عن ابي الزناد عن موسى بن ابي عثمان عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الماء الواحد ثم يغتسل منه. وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن ايوب عن عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنه قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه قال سفيان قالوا لهشام يا يعني ابن حسن ان ايوب انما ينتهي بهذا الحديث الى ابي هريرة رضي الله عنه فقال ان ايوب لو استطاع ان لا يرفع حديثا لم يرفعه يها يبات بتاي أن ایوبا ابن سیرین ان ابو حریرہ یہ روایت جو ہے در حقیقت یہ روایت روایت مرفوع ہے مرفوع ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حشام ابن حسان سے پوچھا گیا کہ اس کو مرفوع کیوں نہیں کیا حالانکہ یہ حدیث جو ہے یہ مرفوع ہے حضور سے مروی ہے تو ایوب نے اس کو مرفوع کیوں نہیں کیا تو ہشام یہ فرماتے ہیں کہ اگر بس چلتا ایوب کا تو کسی روایت کو بھی وہ مرفوع نہ کرتے بھائی کیوں نہ کرتے اس لیے کہ حضور تک کسی روایت کو پہنچانا اس سے ذمہ داری جو ہے وہ بڑھ جاتی اگر خدا نخواستہ جھوٹ غیر حضور پر ہو جائے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کو منسوخ کرنا حالانکہ وہ وہ نہیں ہوتی یعنی بالکل صحیح ہوتی ہے اور حدیث ہوتی ہے لیکن حضرت ایوب جو ہیں جو راوی ہیں وہ اس میں بہت احتیاط کرتے ہیں چنانچہ یہ کہا لبستا اللہ یرفا حدیث لم یرفاؤ اگر ان کا بس چلتا اللهم طهرني من الذنوب والخطايا اللهم نقني منها كما ينقي الثوب الابيض من الدنس اللهم طهرني بالسد والبرد والماء البارد آمين اللہ تعالی ہمیں بھی پاک فرما دے جی باب وبه قال اخبرنا محمد بن يحيى بن محمد قال حدثنا محمد بن موسى قال حدثنا ابراهيم بن يزيد عن رقبة عن مزة الاسلمي عن مزة الاسلمي عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه وعنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم قدمني بسنتي والبردي برد نہیں برد اللهم كيف كان يوم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنابة أن يغتسل قبل أن ينام أو ينام قبل أن يغتسل قال كل ذلك قد كان يفعل ربما كل كل ذلك قد كان يفعل ربما يغتسل فنام وربما توصل فنام. جي. جی۔ باب الاغتسال أول الليل وبه قال أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا حماد عن بودي عن عبادة بن حسين عن حذيف بن الحارث قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعنه فسألتها فقلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من أول الليل أو من آخره قالت قالت كل ذلك كان ربما يغتسل من أوله وربما يغتسل من آخره قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة جی. باب الاستداء عند الغسل وبه قال أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثني بن كثير قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك عن عطائه عن جعفر یہ اختصل بل برازے کہ وہ میدان میں نہا رہا تھا ننگے ننگ دھڑنگ جی جب کوئی غسل کرے تو پردے میں کرے جی عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن سفان بن بلال عن ابيه رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل ستير فاذا اراد احدكم ان يغتسل فليتبع بشيء. جي. وبه قال اخبرنا قتيبة قال حدثنا عبيدة عن الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنها وعنه قالت وزاد برسول الله صلى الله عليه وسلم ما قالت وستركهم والمدھا ارادہ سے ہے کہ حضور نے جو ہے اس کا تولیے کا استعمال کا ارادہ نہیں فرمایا یہ یارودا نہیں ہے بھائی ویسے دیکھنے والا کہتے فلم یردہ اس کو واپس نہیں کیا بلکہ اس کو استعمال کر دیا بلکہ ارادہ یورید اسے لم یوریدا بات سمجھ گئے نا یہ لفظ جو ہے یہ امتحانی بھی ہو سکتا ہے جی بھائی جی ہاں فنادا ہو ربو ہو جی جی جی حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے ایک چشمہ برآمد ہو گیا تھا اور غسل کے دوران ہی آسمان سے سونے کی تتلیوں کی بارش شروع ہو گئی سونے کی تتلیاں گرنے لگیں تو حضرت ایوب علیہ السلام دوڑے اور اس کو اپنے پاس جمع کرنا شروع کر دیا اللہ کا نبی ہے اتنا برگزیدہ نبی ہے کہ ان کی صبر کی انتہا ہے اتنا بڑا صبر کیا لیکن بظاہر آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا صبر تو کیا تھا اب حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر نہیں آیا کہ وہ تتنیوں کی طرف دوڑے اور ان کو اکٹھا کرنا شروع کیا بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ اللہ کی برکات کا نزول تھا کس کا نزول تھا برکات کا نزول تھا اس لیے ان برکات کو سمیٹنا شروع کر دیا اگرچہ اس میں سے کسی سونے کا یا چاندی کا ذہن میں محبت نہیں تھی محبت نہیں تھی لیکن چونکہ اللہ کی برکت تھی اس برکت کو سمیٹنا شروع کر دیا چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے آپ کو غنی نہیں کیا بارش برسائی ہے سونے کی غنی نے کیا تو عرض کیا کہ بلا کیوں نہیں آپ نے غنی کیا ہے لیکن یہ آپ کی برکات ہیں ان برکات سے میں کب مستغنی ہو سکتا ہوں چنانچہ ان برکات سے استفادے کے لیے وہ اسی طریقے سے اب تک کپڑے نہیں پہنے دوڑ پڑے سمجھ گیا نا جی بھائی لا غنم بی مجھے کوئی غنا نہیں ان برکاتے کا آپ کی برکات سے آپ کی برکات سے کون غنا کر سکتا ہے جب آپ بھیجیں گے تو ہم اس کو دونوں ہاتھوں سے لیں گے اور جبکہ یہ معلوم ہے کہ یہ براہ راست آ رہی ہیں کہاں سے آ رہی ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں آپ کی برکات ہوں تو پھر غسل وسل اپنی جگہ پہ دیکھا جائے گا وہ بات کی چیز ہے سب سے پہلے تو برکات کو لپیٹو چنانچہ میں نے اس کو سمیٹنا شروع کر دیا تو اللہ کی طرف سے کوئی اگر اس لیے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اخلاص سے ہدیہ دے تو اس کو انکار نہ کرو بلکہ اس کو لے لو یہ سمجھو کہ یہ بھی کہاں اللہ کی طرف سے ہے بشرطے کہ اس ہدیے کے پیچھے کوئی فدیہ نہ ہو فدیہ سمجھتے ایک طالب علم لایا وہ اخروٹ اور یہ اور بیچارہ تھا بالکل غریب قسم کا بہت اونچی پہاڑی سے آیا تھا تو ہم نے لے کر رکھ دیا ابھی رکھا تھا کہ دو دن کے بعد ایک درخواست لے کے آیا کہ میں بیمار ہو گیا تھا اتنے ہزار روپے میرے اوپر خرچہ آیا ہے آپ اس کو تو سب سے پہلے میں نے ہدیہ دے کر اس کی خدمت میں میں نے کہا اس کو تو لے جاؤ اس کو رکھ جاؤ ہم سوچیں گے اگر واقعتا آپ ہوں گے تو ہم لکھ دیں گے ورنہ چنانچہ بعد میں ہم نے اس کو لکھ کر دے دیا سمجھے نا تو ہدیہ ہو اس کے پیچھے جو ہے وہ کوئی اور چیز نہ ہو تو ہدیہ سب سے جو برکت کی چیز ہے وہ ہدیہ اور مال غنیمت جی بھائی اچھا بھائی دیکھو بیچارے ان کی وہ ہو رہی ہے تو یہ بھائی کہا کہ حرم پاک میں ایک لاکھ نماز کا ثواب مسجد نبی اللہ صاحب صلاحت میں پچاس ہزار کا ثواب اور استاد جی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ گھر نماز پڑے گی تو ثواب کہاں ملے گا تو سمجھ لیں کہ انشاءاللہ اس کو وہیں پہ سواب ملے گا